السلام علیکم students I am Waseem Akram this is the six lecture in series of forty five lectures on digital logic design ان اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے اگین سیکوینشل سرکٹس پہ ڈفرنٹ ہم نے چیزیں ڈسکس کی ان کو آپ دوبارہ ہم ریوائز کریں گے آج کا لیکچر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرے گا کاؤنٹرز پہ کاؤنٹرز کیسے بنتے ہیں کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور ایک اور چیز جو ہے جو ٹائمنگ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں ڈیو ٹو سنکرونس سرکٹس جو کلاک جو سگنل ہے اس کی وجہ سے کچھ ٹائمنگ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے آج پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن اپنی اسٹارٹ کی تھی اے سنکرونس ان پٹ سے اے سنکرونس ان پٹس جو ہم نے بتایا تھا دو قسم کے پٹس ہیں کلیئر ان پٹ ہے اور پری ان پٹ ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے کلاک ان پٹ پہ تو جب بھی آپ نے جے کے فلپ فلوپ یا کوئی بھی فلپ فلوپ ہے اس کو سیٹ کرنا ہے دیٹ مینس کیو اسٹیٹ کو ون پہ لے کے آنا ہے یا ریسیٹ کرنا ہے دیٹ مینس کیو اسٹیٹ کو زیرو پہ لے کے آنا ہے تو بجائے یہ کہ آپ کلاک ان پٹ پہ بار بار کلاک سگنل اپلائی کریں تاکہ وہ اسٹیٹ پہ پہنچے آپ اس کو بڑی جلدی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کلیئر اور پی سیٹ پٹ کو استعمال کریں کلیئر اور پی سیٹ پٹ جو ہم نے بتایا تھا ان کی پرائرٹی ہے اوور دی سنکرونس ان پٹس جب بھی آپ نے ایک نارمل فنکشن کے طور پہ آپریٹ کرنا ہے جے کے فلپ فلاپ کو تو یہ جو clear and preset inputs ہیں ان کو آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کر دینا ہے سو ہم نے بات کی تھی کہ ایکٹیو لو ہیں انپٹس تو ان کو آپ نے لاجک ہائی اور لاجک ہائی پہ رکھنا ہے کلیئر کو اور پری سیٹ کو اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ایک master slave flip master slave flip flop جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ اب آپسلیٹ ہو گیا اب یوز نہیں ہوتا پر کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا اس میں دوسرا جو امپورٹنٹ ڈفرنس ہے بٹوین اے فلپ فلپ اور جو نارمل ایک ایسٹرکٹ جیکٹ فلپ ہے وہ ہے کلاک کا نارمل جو فلپ فلپ ہے وہ جو ان پٹ اسٹیٹس ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں آؤٹ پٹ پہ جب کلاک کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ماسٹر سلیو فلپ فلاپ میں ہم نے جیسے دیکھا کہ کلاک ٹرانزیکشن پہ چینج نہیں ہوتا بلکہ کلاک لیول جب چینج ہوتا ہے پھر چینج آتا ہے اس میں سو ماسٹر والا جو پارٹ ہے ماسٹر فلپ فلپ کا جب کلاک ہائی ہوتی ہے تو وہ کام کرتا ہے جب کلاک لو ہو جاتا ہے تب سلیو والا پورشن کام کرتا ہے تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہم نے بات کی تھی جو آپریٹنگ کیریکٹرسٹکس ہیں فلپ فلپ کے ان پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا جو تین چار مین امپورٹنٹ پیرامیٹرس ہیں وہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک پروپرگیشن ڈیلے ہے پروپرگیشن ڈیلے جو ہے پہلے بھی پڑ چکے ہیں جب بھی کوئی ان پٹ چینج ہوتا ہے تو آؤٹ پٹ پہ اس کا افیکٹ امیجیٹ نہیں ہوتا کچھ دیر کے بعد آتا ہے اس میں تو چار امپورٹنٹ پیرامیٹرس تھے کلاک جب چینج ہوگا تو آؤٹ پٹ لو سے ہائی ہو جائے گا کلاک چینج ہوگا آؤٹ پٹ ہائی سے لو ہو جائے گا تو دو ڈفرنٹ پروپرگیشن ڈیلیز ہیں اسی طرح اگر آپ اے سنکونس ان پٹس کو چینج کریں اگر آپ پری سیٹ کو ایکٹیویٹ کریں تو آؤٹ پٹ جو ہے لو سے ہائی ہو جائے گا اگین کچھ خاص ڈیلے کے بعد ہوگا تو اگین یہ ایک پروپگیشن ڈیلے پیرامیٹر آ رہا ہے اسی طرح اگر کلیئر ان پٹ کو آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو ہائی سے لو ہو جائے گا آؤٹ پٹ تو اگین کس کسی ڈیلے کے بعد آئے گا تو یہ چار امپورٹنٹ پروپگیشن ڈیلے پیرامیٹرس ہیں دو مزید ہم نے پیرامیٹرس کے بارے میں بات کی تھی setup time and hold time ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ایسٹ فلپ شاپ ہے جب بھی کلاک ٹرانزیکشن ہوگی جو بھی ان پٹ پہ ہوگا اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ چینج ہوگا اب ان پٹ پہ انفارمیشن اسٹیبل ہونی چاہیے جب کلاک ٹرانزیکشن ہوتی ہے ان پٹ پہ انفارمیشن ون یا زیرو جو بھی ہے وہ اسٹیبل ہونا چاہیے اگر کلاک ٹرانزیکشن کے ٹائم ان پٹ انفارمیشن بھی چینج ہو رہی ہے تو آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس کچھ انفارمیشن آئے گی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کیا آئے گا جو منیمم ٹائم ہے جس کے لیے آپ کو انفارمیشن ان پٹ پہ اسٹیبل رکھنی ہے اس کو آپ سیٹ اپ ٹائم کہتے ہیں اسی طرح جب کلاک ٹرانزیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جو ان پٹ پہ انفارمیشن اس کو اسٹیبل رکھنا ہے اس میں فورن ہی چینج نہیں کرنا اس کو ہم کہتے ہیں ہولڈ ٹائم سو ایک منیمم ہولڈ ٹائم ہے اور منیمم ایک سیٹ اپ ٹائم ہے ایک اور جو امپورٹنٹ پیرامیٹر تھا ہم نے بتایا تھا کہ آپریٹنگ فریکوینسی فلپ فلوپ ہے کلاک اپلائی کریں گے اس پہ آپریٹ کرے گا اگر آپ کلاک کی فریکوینسی بڑھا دیں گے تو ہو سکتا ہے فلپ فلاپ آپ کا کام کرنا بند ہو جائے کیونکہ پروپیگیشن ڈیلے ہو رہا ہے آپ کے ان پٹ فوراً ہی چینج ہو رہا ہے اور آؤٹ پٹ ڈیلے کے بعد آ رہا ہے تو اس میں سنکونازیشن نہیں رہتی اس لیے کام نہیں کرے گا سو so, فریکوینسی جو ہے میکسیمم فریکوینسی جس پہ فلپ فلاپ کام کر سکتا ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے ایک اور جو چیز تھی پاور ڈسیپیشن جو تھی وہ ہر سرکٹ کے لیے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ نے ایک پاور سپلائی کنیکٹ کرنی ہے ایک جو اور پیرامیٹر تھا وہ تھا پلس وتھ کسی بھی فلپ فلپ سرکٹ میں تین قسم کی پلسز اپلائی ہوتی ہیں ایک کلاک انپٹ ہے اس کا ایک ہائی ٹائم ہوگا لو ٹائم ہوگا اسی طرح اے کون سے انپوٹ کو اگر آپ دیکھیں پری سیٹ انپٹ پہ ایک پلس کی صورت میں آپ سگنل اپلائی کریں گے کلیئر ان پٹ جو ہے ادھر بھی ایک پلس کی صورت میں ایک سگنل اپلائی کریں گے اب ان کی پلس وتھ کیا ہونی چاہیے یہ بھی ڈیٹا شیٹ میں لکھی ہوتی ہے اور اس کا خیال رکھنا آپ کے سرکٹ ڈیزائن میں ضروری ہے اس کے بعد ہم نے ایک سرکٹ کو دیکھا تھا جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر مونوسٹیبل کی ہم نے ڈیفینیشن یہ دی تھی کہ وہ ایک اسٹیٹ میں اسٹیبل رہتا ہے جب آپ اس کو ٹریگر کرتے ہیں کہ ان پٹ پلس اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک نارمل اسٹیٹ سے ایک دوسری اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے جو انسٹیبل اسٹیٹ کہلاتی ہے تھوڑی دیر میں رہتا ہے اور واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے سو so, یہ جو ڈیوریشن ہے جس میں وہ انسٹیبل اسٹیٹ میں رہتا ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اور وہ کیسے چینج کرتے ہیں رجسٹر اور ایک کیپیسٹر لگاتے ہیں ان کی اگر چینج کریں تو وہ انسٹیبل اسٹیٹ کی ڈیوریشن ہم بڑھا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں اب اس مونو اسٹیبل ملٹی وائبریٹر جس کو ہم ون شاٹ بھی کہتے ہیں اس کے ڈفرنٹ اپلیکیشن ڈیجیٹل سرکٹس میں بیسکلی پلسز اگر آپ نے جنریٹ کرنی ہے خاص ڈیوریشن کی ادھر آپ یوز کریں گے آج ہم ادھر سے ہی آگے ڈسکشن شروع کرتے ہیں کمرشلی جو مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹرز اویلیبل ہیں ڈفرنٹ ٹائپ کے اویلیبل ہیں ایک جو important well known multivibrator ہے وہ ٹریپل فائیو کے نام سے آتا ہے دو اسٹیٹس میں اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں ایک تو یہ مونوسٹیبل اور ایک جو ہے اے اسٹیبل اے اسٹیبل کا مطلب ہے کہ یہ دو اسٹیٹس میں رہ سکتا ہے اور دونوں ہی اسٹیٹس انسٹیبل ہیں سو یہ جو ہے ٹریپل فائیو اس کو کنفیگر کریں گے اگر اے اسٹیبل اسٹیٹ میں تو کبھی وہ زیرو پہ جائے گا کبھی ون پہ جائے گا پھر زیرو پہ جائے گا پھر ون پہ جائے گا سو دیٹ مینس ایک دفعہ اس کو ٹریگر کر دیں تو ان دو اسٹیٹس میں ٹاگل کرتا رہے گا اس کا فائدہ کیا ہے بیسکلی جو کلاک سگنل ہے اس کو آپ دیکھیں تو بیسکلی ایک ہائی لو ہائی لو بار بار ہو رہا ہے تو اگر آپ ٹریپل فائیو کو ای اسٹیبل اسٹیٹ میں کنفیگر کر دیں تو آپ کے آؤٹ پٹ پہ وہ ایک کلاک سگنل آپ کو مل جائے گا جو آپ یوز کر سکتے ہیں مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر جو ہیں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک کو آپ ری ٹریگر کر سکتے ہیں ایک کو ری ٹریگر نہیں کر سکتے ری ٹریگر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹریگر پلس اپلائی کی تو وہ نان اسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا اب اس ڈیوریشن میں اگر آپ دوبارہ سے ٹریگرنگ پلس اپلائی کر دیں تو وہ جو نان اسٹیبل ڈیوریشن ہے وہ بڑھ جائے گی نان ری ٹریگربل جو مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر ہے اس میں ایک دفعہ آپ نے ٹریگر ٹریگر کیا انسٹیبل اسٹیٹ میں گیا اس دوران اگر دوبارہ کریں گے تو اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا وہ جتنی بھی ڈیوریشن ہے انسٹیبل اسٹیٹ کی وہ ختم ہوگی واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں آ جائے گا آج ہم بات شروع کرتے ہیں ٹائمنگ کی وجہ سے یہ جو سنکونس سرکٹ ہیں ان میں کلاک جو ہے اس کی ٹائمنگ کی وجہ سے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں ایک جو پرابلم ہے وہ ہولڈ ٹائم کی وجہ سے ہوتی آپ اس طرح زیوم کہہ رہے ہیں کہ دو آپ کے پاس جے کے فلپ ٹاپس ہیں جن کو آپس میں آپ نے کنیکٹ کیا ہوا ہے کلاک دونوں کی کامن ہے تو ایک ایک ہی سگنل آ رہا ہے جو دونوں کے ان پٹ پہ جا رہا ہے پہلا والا جو فلپ فلپ ہے اس کا جو کیو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ نے جے ان پٹ جو ہے دوسرے والا فلپ فلپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اب آپ ایزیوم کریں کہ ایک ٹائم انٹرول ٹی ون لت سے اس پہ آپ نے کلاک پلس بھیجی اب کلاک پلس جو ہے جو بھی ان پٹ ہوگا پہلے والے فلپ فلپ کے ان پٹ پہ جے کے ان پٹ پہ اور دوسرے والے جے کے ان پٹ پہ وہ امیڈیٹلی اس کا آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے گی لیٹ سپوز پہلا والا جو فلپ فلپ ہے اس کا جے ان پٹ ون ہے کے ان پٹ زیرو ہے جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی اس کے آؤٹ پٹ پہ کیو ون ہو جائے گا اب کیونکہ جو سیکنڈ فلپ فلپ ہے اس کا جے ان پٹ کیو آؤٹ پٹ پہلے والا جو فلپ فلپ ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب جیسے ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بھی جو فلپ فلپ ہے اس کا جو ان پٹ ڈیٹا ہے وہ اسٹیبل رکھنا ہے کلاک ٹرانزیشن کے بعد ہولڈ ٹائم سیکنڈ جو فلپ فلوپ ہے کلاک ٹرانزیشن آئی اس کے تھوڑی دیر تک جو انفارمیشن ہے اس کے انپٹ پہ اس کو اسٹیبل رکھنا ہے اب اس پرٹیکولر کیس میں جو سیکنڈ فلپ فلوپ ہے اس کی انفارمیشن اسٹیبل نہیں رہ رہی کیونکہ کلاک تو دونوں کو سائملٹینسلی ملی ہے تو اس کا فورن ہی انپٹ چینج ہونا شروع ہو گیا تو آیا یہ کام کرے گا کہ نہیں بیسکلی پریکٹیکل اگر فلپ فلوپس دیکھیں ان کا ہولڈ ٹائم بہت کم ہوتا ہے زیرو کے برابر ہوتا ہے تو اس کیس میں یہ سرکٹس کام کریں گے پر آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں کونیکٹ کیسے ہوئے ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہولڈ ٹائم سے کیا افیکٹ ہو سکتا ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ ڈائگرام میں ایک جے کے فلپ کا سرکٹ دکھایا گیا دو جے کے فلپ فلپ ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں جیسا کہ دکھایا گیا دونوں کے کلاکس آپس میں کنیکٹڈ ہیں دونوں نیگیٹو فلپ ہیں ایف ون جو ہے جو پہلا فلپ شاپ ہے اس کا آؤٹ پٹ وہ جے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کہ دوسرا فلپ شاپ ہے سو دو آؤٹ پٹس ہیں ایف ون اور ایف ٹو پہلا جو فلپ شاپ ہے اس کے دونوں inputs J and K permanently logic one کے ساتھ کنیکٹ ہیں سو اس کا مطلب ہے جب بھی کلاک آئے گی تو پہلا والا فلپ سلوپ اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹاگل ہوگا پہلے زیرو ہے تو پھر ون ہو جائے گا اگر پہلے ون ہے تو پھر زیرو ہو جائے گا اب جو سیکنڈ والا فلپ فلپ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پہلے والے فلپ فلپ کے آؤٹ پٹ پہ اگر پہلا والا فلپ فلپ اس کا آؤٹ پٹ ون ہے دوسرے والے فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ بھی ون ہو جائے گا اگر پہلا والا فلپ فلپ اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہے دوسرے والے کا آؤٹ پٹ وہی رہے گا کیونکہ دونوں ان پٹ جے کے ان پٹ زیرو زیرو ہو گئے آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ ٹائمنگ ان اس سرکٹ کا ٹائمنگ ڈائگرام میں کلاک پلس دکھائی گئی کلاک سگنل دکھایا گیا جو شروع میں زیرو ہے پھر ہائی ہوا ہے اور پھر ہائی سے لو ہو رہا ہے سو ٹی ون انٹرول پہ وہ ہائی سے لو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے آؤٹ پٹ ایف ون دکھایا گیا ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ فلپ فلپ ون کا جو آؤٹ پٹ ہے انیشلی ہائی ہے اسی طرح فلپ فلپ ٹو کا جو انیشل آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو ہے so time interval T one پہ کیونکہ دونوں فلپ فلپ کے پاس کلاک جو پلس ہے ایک ٹائم میں پہنچی ٹی ون انٹرول پہ تو آؤٹ پٹ جو ہے پہلے فلپ فلپ کا وہ ہائی سے لو ہو جائے گا کچھ پروپگیشن ڈیلے کے بعد جو ہے T P H L high to low transaction اسی طرح جو سیکنڈ فلپ فلاپ ہے اس کا آؤٹ پٹ چینج ہوگا زیرو سے ون پہ آفٹر سڈن پروپیگیشن ڈیلے جو لکھا ہوا ہے T P L H low سے ہائی ٹرانزیکشن اب یہ دونوں جو پروپیگیشن ڈیلے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دونوں فلپ فلپس پہ اب اگر آپ دوبارہ سے ٹی ون انٹرول پہ دیکھیں ٹی ون انٹرول پہ جو پہلا فلپ فلپ ہے اس کی آؤٹ پٹ پہ ون ہے لاجک ون ہے سو so, جو جے کے فلپ فلپ ہے دوسرا والا اس کے جے ان پٹ پہ بھی لاجک ون آ رہا ہے جو ہی کلاک پلس آئی ٹی ون انٹرول پہ دوسرا جو فلپ فلپ ہے وہ کیو اسٹیٹ ون کر دے گا سیٹ ہو رہا ہے ٹی ون انٹرول پہ جو ہی کلاک آئی آؤٹ پٹ جو ہے فلپ فلپ ون کا وہ ساتھ ہی میں چینج ہونا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے جو سیکنڈ فلپ فلپ ہے اس کا جے ان پٹ بھی امیڈیٹلی چینج ہونا شروع ہو گیا تو ہول ٹائم جو ہے وہ زیرو ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا سیکنڈ فلپ فلپ پہ جو ہی کلاک پلس آئے گی جو ان پٹ ہے اس کو کسی منیمم ٹائم کے لیے جو ہول ٹائم ہے مینٹین رکھنا ہے جو کہ ادھر نہیں ہو رہا اب یہ سرکٹ کام کرے گا کہ نہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا practically hold time zero nanoseconds ہوتے ہیں تو یہ سرکٹ کام کرے گا اگر اس کا ہول ٹائم بڑا ہوتا پروپیگیشن ڈیلے سے تو پھر اس سرکٹ نے کام نہیں کرنا تھا ابھی ہم نے ایک دیکھا پرابلم ہول ٹائم کی وجہ سے جو کہ ہو سکتا ہے ہم نے بتایا کہ پریکٹیکل سرکٹس میں ہول ٹائم کیونکہ بہت کم ہوتا ہے it's less than the propagation delay time therefore وہ پرابلم ہمیں نہیں آ رہا دو اور ٹائمنگ پرابلمس ہو سکتی ہیں ایک جو ٹائمنگ پرابلم ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاک اسکیو اور دوسرا کہتے ہیں race conditions clock skew basically کیا ہے دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں سنکرونس سرکٹس کی دیٹ مینس جتنے بھی فلپ فلپس ہیں وہ ان کے سارے کلاک پٹس ایک کامن کلاک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اب سرکٹ بورڈ پہ اگر آپ دیکھیں physically in different flip flip flops کی لوکیشن ڈفرنٹ جگہوں پہ ہو سکتی ہے تو ایک جو فلپ شاپ ہے بالکل کلاک ان پٹ کے قریب لگا ہوا دوسرا جو فلپ شاپ ہے وہ کلاک ان پٹ سے کافی دور میں لگا ہوا ہے تو اگر آپ کلاک پہ ٹرانزیکشن ہوتا ہے ہائی سے لو ہوتا ہے جو پہلا والا فلپ فلاپ ہے ادھر وہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہلے پہنچے گی اور جو دور لگا ہوا ہے سرکٹ سرکٹ بورڈ پہ ادھر کلاک ٹرانزیکشن بعد میں ہوگی سو so, اس کا مطلب ہے کہ فلپ فلاپ ون کی اسٹیٹ اگر آؤٹ پٹ چینج ہو رہی ہے وہ پہلے ہو جائے گی فلپ فلاپ ٹو جو ہے اس کی اسٹیٹ بعد میں چینج ہوگی اب ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سارے سنکرونسلی کام کر رہے ہیں ایک ہی دفعہ ان پٹ پہ چینج ہو رہا ہے اور ایک ہی دفعہ آؤٹ پٹ پہ چینج ہو رہا ہے اب اس کلاکس کیو کی وجہ سے فزیکل جو کنیکشن ہے اس کا جو لینتھ آف کنیکشن ہے اس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹس ہیں وہ مختلف ٹائمز میں چینج ہو رہے ہیں اب اس سے کس قسم کی پرابلمس ہو سکتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ایک سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں اور پھر اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کس قسم کی پرابلمس ہو سکتی ہیں دوسرا جو پرابلم ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ریس ریس کنڈیشن کنڈیشن کیا ہے اگر ایک ان پٹ کوئی سا بھی چینج ہوتا ہے سیکوینشل سرکٹ کا اس کی وجہ سے different internal variables output جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں اب جے کے فلپ فلپ کے ہی لے لیں اگر کلاک سگنل چینج ہوتا ہے تو اس کا کیو آؤٹ پٹ اور کیو بار آؤٹ پٹ چینج ہوتا ہے اب لیٹ سپوز یہ کیو کیو آؤٹ پٹ اور بار آؤٹ پٹ کسی اور سرکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so, ان کے چینج ہونے میں کیو پہلے ہوگا یا کیو بار پہلے ہوگا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے سو so اگین اس ریس کنڈیشن کی وجہ سے ڈفرنٹ قسم کا بہیویئر ہو سکتا ہے سرکٹ کا اس کو سمجھنے کے لیے اگین اس کا بھی ایک سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں اور ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں سو so آئیے پہلے کلاکس کیو کو کیو کو دیکھیں اور اس کے بعد ریس کنڈیشن کو ڈسکس کرتے ہیں آئیے پہلے کلاکس کیو پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں سرکٹ ڈائگرام میں دو جے کے فلپ فلپلوپس آپس میں کنیکٹڈ ہیں پہلا جو جے کے فلپ فلپلوپ ہے اس کے دونوں ان پٹس ہیں ون پہ پرمانٹلی کنیکٹڈ ہیں اسی طرح جو سیکنڈ فلپ فلاپ ہے اس کا جے ان پٹ تو کیو آؤٹ پٹ سے کنیکٹڈ ہے پہلے والے کے اور کے ان پٹ جو ہے وہ گراؤنڈ کیا ہوا دو آؤٹ پٹس ہیں F one and F two clock signal کو اگر دیکھیں پہلے فلپ فلوپ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے کلاک ون یہ کلاک سگنل جو ہے دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے but it passes through a NAND gate and a NOT gate اب کلاک ٹو کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو اے ان پٹ ہے اس کو لاجک ون کے ساتھ کونیکٹ کرنا ہوگا اب ذرا دیکھتے ہیں ان اس سرکٹ کا ٹائمنگ کلاک ون جو سگنل ہے وہ لو ہے پھر ہائی ہوا ہائی سے لو ہوا سو یہ جو کلاک ون سگنل ہے یہ ٹی ون پہ ہائی ہو رہا ہے اور ٹی تھری پہ لو ہو رہا ہے اب کلاک ٹو سگنل جو ہے وہ بھی فلپ فلپ ٹو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور یہ کلاک ون والا ہی سگنل ہے پر یہ ڈیلے کے بعد فلپ فلپ ٹو پہ پہنچ رہے کیونکہ نینڈ گیٹ بیچ میں لگا ہوا ہے اور ایک ناٹ گیٹ لگا ہوا ہے سو کلاک ٹو جو ہے وہ ہائی ہوگا ٹی ٹو انٹرول پہ اور ہائی سے لو ہوگا ٹی فور انٹرول پہ تو ایک بیچ میں ڈیلے آ رہا ہے اسٹارٹ پہ بھی اور اینڈ پہ بھی اب جو پہلا فلپ ہے اس کو کیونکہ کلاک ون سگنل پہلے ملا ہے تو وہ اپنی چینج آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ چینج کرے گا زیرو سے ون تھوڑے پروپیگیشن ڈیلے کے بعد ٹی پی ایل ایچ اسی طرح جو سیکنڈ فلپ فلوپ ہے وہ اپنی آؤٹ پٹ اسٹیٹ چینج کرے گا جب اس کو کلاک ٹو سگنل ملتا ہے سو ٹی فور پہ کلاک ٹرانزیکشن ہوئی ٹی فائیو پہ جو سیکنڈ فلپ فلوپ ہے اس کا آؤٹ پٹ چینج ہو گیا لو سے ہائی اور یہ ڈیپینڈ کرے گا ٹی پی ایل ایچ کیونکہ لو سے ہائی جا رہا ہے اب اگر آپ یہ ریزیوم کریں کہ جو پہلا والا فلپ فلوپ ہے اس کا جو پروپگیشن ڈیلے ٹائم ہے ٹی پی ایل ایچ وہ زیادہ بڑا ہے دیٹ مینس ٹی تھری سے لے کے ٹی فائیو تک ہے سو so, جو فلپ فلپ ٹو ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ کیا انفارمیشن ہوگی uh, اگر اس کا پروپگیشن ڈیلے ٹائم بڑا ہو پہلے فلپ فلپ کا تو ٹی فور انٹرول پہ جب clock two flip flop two کے پاس پہنچتا ہے J input flip flop two کا زیرو اسٹیٹ پہ ہے سو so, اس کا مطلب ہے آؤٹ پٹ پہ زیرو ہی رہے گا کوئی چینج نہیں ہوگا اسی طرح اگر پہلا فلپ فلوپ ہے اس کا جو پروپگیشن ڈیلے ٹائم جو ہے وہ کم ہے ٹی تھری اور ٹی فور انٹرول سے کم ہے یا ٹی تھری یا ٹی فور انٹرول کے برابر ہے تو پھر کیا ہوگا جے ان پٹ پہ آپ کو لاجک ون نظر آئے گا اور لاجک ون سے جو فلپ فلپ ٹو ہے وہ اسٹیٹ اپنا سیٹ کر رہا ہے آؤٹ پٹ ون پہ جا رہا ہے سو جیسا کہ ٹائمنگ ڈائگرام سے ادھر نظر آ رہا ہے پروپگیشن ڈیلے کی وجہ سے آؤٹ پٹ پہ یا ون آئے گا یا زیرو آئے گا ڈسکس کرتے ہیں ریس کنڈیشن سے جو پرابلم ہو سکتے ہیں جو ڈائگرام ہے اس میں آپ کو ایک جے کے فلپ فلپ دکھایا گیا اس کے دونوں انپوٹس جو ہیں لاجک ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سو دیٹ مینس جو ہی اس کو کلاک پلس ملے گی اس کا آؤٹ پٹ جو ہے ون ہوگا یا زیرو ہوگا ٹاگل ہوگا جو جے کے فلپ فلپ ہے یہ positive edge positive flip flop ہے اس کے جو دو آؤٹ پٹس ہیں کیو اینڈ کیو بار وہ دو اینڈ گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو دوسرے اینڈ گیٹ کے ان پٹس ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں کلاک کے ساتھ سو اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹس جو ہیں دو قسم کی کلاکس ہمیں مل رہی ہیں کلاک ون اور کلاک ٹو اب ریس کنڈیشن میں ہم نے یہ بتایا کہ جو ہی کوئی ایک ان پٹ چینج ہوتا ہے اس کی وجہ سے کچھ انٹرنل ویریبلس چینج ہوں گے اب وہ کتنی دیر کے بعد چینج ہوتے ہیں اس سے جو آؤٹ پٹ میں ہے افیکٹ ہو سکتا ہے سو کیو اور کیو بار ڈفرنٹ ٹائمس میں چینج ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کلاک ون اور کلاک ٹو سگنل میں پرابلمس آ سکتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام پہلے ٹائمنگ ڈائگرام میں کلاک ان پٹ دکھایا گیا جو ہائی سے لو ہو رہا ہے کیونکہ یہ پازیٹو ایسٹریگرڈ ہے تو آپ ڈیروز بتا رہی ہیں کہ اس جگہ پہ ٹرانزیکشن ہوگی کیو uh, اور کیو بار جو ہیں آؤٹ پٹس بتا رہے ہیں سو so کیو اور کیو بار ٹاگل کر رہے ہیں ون سے زیرو اینڈ زیرو سے ون کلاک ون اور کلاک ٹو کو کو اگر دیکھیں کلاک ون جیسے ہم نے بتایا کہ اینڈ آپریشن پرفارم کر رہا ہے کیو اور کلاک میں سو so, uh, جو پازیٹو ہاف ہے کلاک کا اور کیو کیونکہ پوزیٹو ہے ٹی ون اور ٹی ٹو انٹرول سے تو اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ پہلے پوزیٹو ہاف میں ہائی ہوگی اور دوسرے کلاک سائیکل میں زیرو ہوگی لاجک لو ہوگی اگر کیو جو ہے ٹی ٹو کی جگہ ٹی ٹو سے تھوڑا سا آگے جا کے لو ہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا کلاک ون جو ہے اس میں شارٹ ٹائم کے لیے ایک پوزیٹو پلس دکھائی دے گی جیسے کہ ٹائمنگ ڈائگرام میں ٹی ٹو انٹرول کے بعد نظر آ رہی ہے اسی طرح اگر ٹائم انٹرول ٹی فور پہ دیکھیں اگر کیو جو آؤٹ پٹ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹی فور انٹرول کے بعد ہائی رہتا ہے تو اینڈ گیٹ جو ہے کلاک ون آؤٹ پٹ جو ہے اس پہ ایک آپ کو ایک شارٹ پلس نظر آئے گی جس کو ہم گلچ کہتے ہیں اسی طرح ٹی سکس پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کلاک ٹو کو اگر آپ دیکھیں اگر کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹی ون انٹرول کے تھوڑی دیر بعد بھی آن رہتی ہے ہائی رہتی ہے تو اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوگا کلاک ٹو آؤٹ پٹ پہ ایک شارٹ پلس نظر آئے گی اسی طرح ٹی ٹو انٹرول پہ جو ہے کیو بار ہائی ہے اور کلاک کا پوزیٹو ہاف بھی ہائی ہے تو ٹی ٹو پہ کلاک ٹو ہائی نظر آ رہا ہے جو سیکنڈ ہاف ہے جب کلاک ان پٹ لو ہو جاتا ہے کیو کلاک ٹو بھی لو ہو گیا پر اگر کیو بار جو ہے وہ ہائی رہتا ہے ٹی تھری انٹرول کے بعد بھی تو ادھر آپ کو اگین ایک شارٹ پلس نظر آئے گی سو اس قسم کے سرکٹ میں ریس کنڈیشن کی وجہ سے آپ کو اس قسم کی شارٹ پلسز نظر آئیں گی جو ان کو ڈیٹیکٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور یہ ڈیجیٹل سرکٹ کے ان پٹ پہ اگر کنیکٹڈ ہوں تو ادھر پرابلمس کاز کر سکتی ہیں کیونکہ وہ ٹھیک طریقے پہ کام نہیں کرے گا اب اس ریس کنڈیشن کی وجہ سے جو پرابلمس آ رہی ہیں اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں بڑا سمپل سا سولوشن ہے اگر ہم جے کے فلپ فلپ استعمال کریں جس کا نیگیٹو کلاک ہے یا نیگیٹو ایج ٹریگڈ کلاک ہے تو اس کی وجہ سے اگر آپ ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھیں نیگیٹو ٹرانزیشن پہ ٹی ون پہ کیو جو ہے لو سے ہائی جا رہا ہے اور کیو بار ہائی سے لو جا رہا ہے اور کلاک ون کو اگر آپ دیکھیں وہ T one T two time interval کے سیکنڈ ہاف میں ہائی ہے اب کیو اگر ٹی ٹو سے سلائٹلی بڑھ بھی جائے تو کلاک ون کا آؤٹ پٹ زیرو ہی رہے گا ادھر ایک پوزیٹو پلس نہیں آئے گی اسی طرح اگر آپ کیو بار کو دیکھیں وہ ٹی ٹو سے ہائی ہوتا ہے اور ٹی تھری تک ہائی رہتا ہے اگر یہ ٹی تھری سے تھوڑی دیر آگے بھی ہائی رہے تو کلاک ٹو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا زیرو ہی آئے گا تو جے کے فلپ فلپ اگر ہم نیگیٹو ٹریکٹ یوز کریں تو اس کی وجہ سے یہ ریس کنڈیشن کو ہم پروینٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے پرابلمس دیکھی کلاکس کیو کی وجہ سے جو آ رہی ہیں اور ریس کنڈیشنس کی وجہ سے آ رہی ہیں اب یہ جو پرابلمس ہیں بالکل معمولی سی چیزوں سے ہو سکتی ہیں کلاکس کیو ہم نے جیسے دیکھا ہے ڈفرینٹ سرکٹس ہیں ان تک کلاک ایک ٹائم میں نہیں پہنچ رہا تو آپ نے اگر سرکٹ ڈیزائن کرنا ہے یو ہیو ٹو انشور کہ دونوں جو مختلف سرکٹس ہیں اس تک کلاک ایک ہی ٹائم میں پہنچے کلاک جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کے ریزنس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ لینتھ آف وائر کتنی ہے اس کے ساتھ آپ نے کتنے سرکٹس کنیکٹ کیے ہیں اس کے ساتھ لت سے آپ آسلوسکوپ سے آؤٹ پٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں جو لاجک آپ جو پروب لگاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی افیکٹ ہوتا ہے اس میں سو ڈیزائن جب آپ کرتے ہیں سیکوینشل سرکٹس تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے آئیے بات کرتے ہیں کاؤنٹرس کی کاؤنٹرز جیسے ہم نے بتایا کہ فلپ فلاپ کی ایک میجر جو اپلیکیشن ہے وہ ہے کاؤنٹرز سو فلپ فلاپس کو آپ ڈفرنٹ طریقوں سے جوڑ کے آپ کاؤنٹرز بنا سکتے ہیں اس میں فریکوینسی ڈیوائڈرز بنا سکتے ہیں شفٹ رجسٹرز بنا سکتے ہیں ان سرکٹس کو دیکھیں تو تقریباً ایک جیسے سرکٹس ہیں ہم بات کریں گے صرف کاؤنٹرز پہ کاؤنٹرز دو قسم کے ہوتے ہیں اے سنکونس کاؤنٹرز اور سنکونس کاؤنٹرز اے سنکونس کا مطلب ہے کہ جو کاؤنٹر کی ان پٹ ہے ادھر آف کورس کلاک سگنل آئے گا تو وہ کاؤنٹر انکریمنٹ کرے گا یا ڈیکریمنٹ کرے گا اب لت سے آپ نے چار بٹ کاؤنٹر بنایا تو چار بٹ کاؤنٹر بنانے کے لیے آپ کو اسی طرح کونیکٹڈ ہیں اگر اے سنکونس کاؤنٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کلاک پلس ہے وہ چاروں کو ایک ساتھ نہیں مل رہی اے سنکونس نہیں مل رہی ہے سو پہلے فلپ آپ کے ساتھ کلاک ان پٹ کونکٹ ہوگی باقی جو دوسرا تیسرا اور چوتھا جو فلپ فلپسپ ہے اس کو جو کلاک مل رہی ہے وہ پہلے والے سے مل رہی ہے دوسرا جو فلپ فلپ ہے اس کو پہلے والے سے کلاک مل رہی ہے جو تیسرا ہے اس کو دوسرے والے سے کلاک مل رہی ہے اور اس طرح جو چوتھا فلپ فلپ ہے اس کو تیسرے والے فلپ فلپ سے مل رہی ہے تو دیٹ مینس وہ کلاک جو ہے وہ ایک طریقے سے پراپر گیٹ ہو رہی ہے ڈفرنٹ فلپ فلاپ سے اسی لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے سنکرونس جو سنکرونس کاؤنٹرز ہیں ان میں بھی لت سے اگر آپ فور بٹ کاؤنٹر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چار فلپ فلپس چوز کرنے پڑیں گے اور چاروں کی جو کلاک ان پٹ ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں دیٹ مینس چاروں کو کلاک جو ہے سائملٹینیسلی مل رہا ہے اب یہ سرکٹ سنکونس سرکٹس ان کا فائدہ کیا ہے اے سنکونس کاؤنٹر سرکٹس ان کا فائدہ کیا ہے کیسے کام کرتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں پہلے ہم ڈسکشن کریں گے اے سنکونس کاؤنٹرس پہ کاؤنٹرس ہم نے کلاک تو ڈسکس کر لی کہ پہلے والے کو کلاک کنیکٹ ہوگی باقیوں کو پچھلے والے فلپ فلاپ سے کلاک مل رہی ہے ان کے جو جے کے ان پٹ ہیں ان کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے دیکھیں اگر آپ کاؤنٹر کو ذرا اس کا ٹائمنگ ڈایاگرام دیکھیں یا اس کا جو فنکشن ڈایاگرام ہے وہ دیکھیں پہلا والا جو فلپ فلاپ ہے وہ ہمیشہ ٹاگل کرے گا زیرو ون زیرو ون پہ اسی طرح جو سیکنڈ والا فلپ فلاپ ہے وہ کچھ انٹرول کے لیے زیرو رہے گا اور کچھ ٹائم انٹرول کے لیے ون رہے گا سو پہلے والے فلپ فلپ کو اس کے جو جے کے ان پٹس ہیں ان کو اپنے پرماننٹلی ون کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے دیٹ مینس جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ اگر زیرو ہے ون ہو جائے گا اگر ون ہے زیرو ہو جائے گا اگر آپ بائنری نمبرز بھی لکھیں زیرو سے one two three four five six تو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے وہ زیرو ون زیرو ون ہو رہا ہے تو پہلا والا فلپ فلپ وہ لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اسی طرح جو دوسرا والا فلپ فلپ ہے اس کا جو جے ان پٹ ہے اور کے ان پٹ ہے وہ آپ بیسکلی پرمانٹلی ون کر دیں گے اب کلاک ان پٹ کیونکہ پہلے والے سے آ رہی ہے تو اب جیسے ہم نے دیکھا تھا فریکوینسی ڈیوائڈر فریکوینسی ڈیوائڈر میں کیا ہوتا ہے جو آؤٹ پٹ پہ جو کلاک آ رہی ہے اس کی فریکوینسی ڈیوائڈ بائی ٹو ہو جاتی ہے سو دیٹ مینس سیکنڈ والا فلپ فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے ڈیلے کے بعد چینج ہوگا دیٹ مینس اس کی اگر فریکوینسی دیکھی جائے تو وہ it would be half of the input clock frequency آئیے اس کا سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں کہ ایک جو تھری بٹ کاؤنٹر یا فور بٹ کاؤنٹر کیسے بنتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے ڈائگرام میں ایک three bit a sequence up counter دکھایا گیا اپ کاؤنٹر کا مطلب ہے یہ کاؤنٹ اپ کرتا ہے سو so انیشلی اگر 000 ہے تو جب کلاک پلس آئے گا تو یہ 001 زیرو کاؤنٹ کرے گا اس کے بعد دوبارہ کلاک پلس کے آنے پہ 2 پہ ہو جائے گا ان سو آن تین جے کے فلپ یوز کیے ہیں نیگیٹو فلپ فلپ ہیں تینوں کے جو ان پٹس ہیں جے کے ان پٹس ہیں ان کو پرمنٹلی ون کے ساتھ کنیکٹ uh, کیا ہوا ہے سو دیٹ مینس جب بھی کلاک پلس آئی پہلے والے پہ یا دوسرے پہ یا تیسرے پہ اس کی آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ ٹاگل ہو جائے گی اب پہلے اور دوسرے فلپ فلپ کو اگر آپ دیکھیں پہلے والے کا جو آؤٹ پٹ ہے کیو وہ کنیکٹ کیا ہوا ہے دوسرے والے کے کلاک ان پٹ کے ساتھ اسی طرح دوسرے اور تیسرے فلپ فلپ کو اگر دیکھیں پہلے uh, دوسرے والا فلپ فلپ کا جو آؤٹ پٹ ہے ایف ون وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے دوسرے والے تیسرے والے فلپ فلپ کے کلاک ان پٹ کے ساتھ اب آئیے دیکھتے ہیں ذرا ٹائمنگ ڈائگرام ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ تینوں فلپ فلپس جو ہیں ان کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ جو ہے زیرو زیرو زیرو پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے سو so, جو ہی پہلی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی فلپ فلپ ون پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ جو پہلا فلپ فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے زیرو سے ون ہو جائے گا فلپ فلپ ٹو اور فلپ فلپ 3 پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے فلپ 2 کے ان پٹ پہ وہ لو سے ہائی ہو رہی ہے فلپ فلپ 2 جیسا کہ دکھایا گیا ہے negative edge triggered flip flop ہے اسی طرح کیونکہ فلپ فلاپ 2 کے آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں ہو رہا فلپ فلپ 3 کا جو ان پٹ ہے کلاک ان پٹ ادھر بھی کوئی چینج نہیں ہوگا سو فلپ فلاپ 2 اور 3 کا آؤٹ پٹ زیرو ہی رہے گا اب انٹرول ٹی ٹو پہ اگر دیکھیں فلپ فلوپ کے کلاک ان پٹ پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوئی ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن سے فلپ فلوپ ون کا جو آؤٹ پٹ ہے ایف زیرو وہ چینج ہو جائے گا ہائی سے لو پہ اب ہائی سے لو پہ جب چینج ہوا فلپ فلوپ ٹو جو ہے اس کے کلاک ان پٹ پہ بھی ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے کلاک کی سو اس کا مطلب ہے آؤٹ پٹ جو ہے ٹاگل ہو جانا چاہیے کیونکہ جے کے ان پٹ ون پہ کنیکٹ ہوئے ہیں تو آپ کو ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے ٹی ٹو سے ٹی تھری انٹرول تک لاجک ہائی ہو گیا فلپ فلپ تھری جو ہے اس کے کلاک ان پٹ پہ کوئی چینج نہیں ہوا کیونکہ جو فلپ فلپ ٹو ہے اس کا آؤٹ پٹ لو سے ہائی چینج ہو رہا ہے سو پوزیٹو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے نیگیٹو ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی اسی لیے جو تیسرا فلپ فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ ایف ٹو جو ہے زیرو پہ رہے گا ٹی تھری انٹرول کو اگر دیکھیں پہلے والے فلپ فلوپ کے کلاک ان پٹ پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو جو ایف ناٹ آؤٹ پٹ ہے وہ تو لو سے ہائی ہو گیا اب کیونکہ ایف ون کا جو آؤٹ پٹ ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہو رہا کیونکہ پہلا دوسرا والا فلپ فلوپ ہے اس کے کلاک ان پٹ پہ ٹرانزیکشن جو کلاک کی ہو رہی ہے وہ لو سے ہائی ہو رہی ہائی سے لو نہیں ہو رہی اسی طرح جو تیسرا والا فلپ فلوپ ہے ایف ٹو آؤٹ پٹ اس پہ بھی کوئی چینج نظر نہیں آ رہا ٹی فور ٹائم انٹرول کو اگر آپ دیکھیں پہلا والا فلپ فلاپ اس کے کلاک ان پٹ پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا آؤٹ پٹ چینج ہو جائے گا اس کے آؤٹ پٹ چینج ہونے کی وجہ سے ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے فلپ فلوپ ٹو جو ہے اس کا ایف ون آؤٹ پٹ وہ بھی چینج ہوگا سو ہائی سے لو ہو رہا ہے اب اگر آپ فلپ فلوپ تھری کو دیکھیں اس کے بھی کلاک ان پٹ پہ high to low clock transaction ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا بھی آؤٹ پٹ جو ہے لو سے ہائی ہو گیا اسی طرح اگر آپ مزید آگے دیکھیں T five T six T seven T eight intervals پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ جہاں جس ان پٹ پہ ہو رہی ہے اس کا آؤٹ پٹ تو چینج ہو رہا ہے جس کلاک ان پٹ پہ نہیں ہو رہی ادھر آؤٹ پٹ جو ہے وہی پرانا والا رہتا ہے اب یہ جو تین جے کے فلپ فلوپ کا کونیکشن ہے یہ ایز اے کاؤنٹر کیسے کام کر رہا ہے اگر ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھیں ٹی ون انٹرول سے پہلے تینوں جو آؤٹ پٹ اسٹیٹس ہیں وہ زیرو زیرو زیرو ہیں تو یہ اس کا آؤٹ پٹ جو ہے کاؤنٹر کا آؤٹ پٹ وہ زیرو زیرو زیرو ہے ٹی ون اور ٹی ٹو انٹرول کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں ایف زیرو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہو گیا ایف ون آؤٹ پٹ اور ایف ٹو آؤٹ پٹ دونوں زیرو ہیں سو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے zero zero one so that means state zero سے چینج ہو کے ون ہو گیا اسی طرح انٹرول ٹی ٹو اور ٹی تھری کے درمیان دیکھیں ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے F one output one ہے اور F two output zero ہے تو یہ بائنری میں ریپرزینٹ کر رہا ہے zero one zero which means two اور اسی طرح T three T four interval میں کاؤنٹ جو ہے بھڑکے تھری ہو گیا T four T five interval میں کاؤنٹ کے فور ہو گیا اسی طرح آگے جو انٹرول ہیں ان میں فائیو سکس اینڈ سیون ہو گیا آخری جو انٹرول ہے T seven and T eight اس میں آپ کو count value one one one نظر آ رہی ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہے بائنری سیون اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ تھری بٹ کاؤنٹر ہے تو اس سے آگے نمبر کاؤنٹ نہیں کر سکتا آٹھ پہ نہیں جا سکتا تو ٹی ایٹ انٹرول پہ اگر دیکھیں تینوں آؤٹ پٹس پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہی that means T eight interval کے بعد جو تینوں آؤٹ پٹس ہیں وہ زیرو زیرو زیرو پہ واپس ریسٹ ہو گئے ابھی ہم نے ایک three bit asynchronous counter دیکھا اس کا سرکٹ ڈائگرام دیکھا اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھا اس میں ہم نے پروپگیشن ڈیلے کو کنسیڈر نہیں کیا فلپ فلپ ون کا اگر آپ آؤٹ پٹ دیکھیں جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا آؤٹ پٹ چینج ہو گیا اسی طرح فلپ فلپ ٹو کو اگر آپ دیکھیں جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا آؤٹ پٹ امیڈیٹلی چینج ہو گیا اسی طرح فلپ فلپ تھری کا بھی ہے جو ہی کلاک چینج ہوا آؤٹ پٹ چینج ہو گیا پریکٹیکل سرکٹ میں آف کورس یہ پروپگیشن ڈیلے ہوگا بہت چھوٹا ہوگا پر ہوگا صحیح اس کی وجہ سے ٹائمنگ ڈائگرام میں فرق پڑ رہا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلاک انپٹ جو ان پٹ کلاک جو ہے پہلے فلپ فلپ کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کی فریکوینسی کیا ہے اگر اس کی فریکوینسی بہت زیادہ بڑھا دیں تو اس سے سرکٹ کے آؤٹ پٹ پہ فرق پڑے گا اس کی پرفارمنس افیکٹ ہوگی پراپرلی کام نہیں کرے گا آئیے دیکھتے ہیں ایک ٹائمنگ ڈائگرام جس میں پروپگیشن ڈیلے کو کنسیڈر کیا گیا ہے ٹائمنگ ڈائگرام ایک three bit A C counter کا دکھایا گیا جس میں پروپگیشن ڈیلے کو بھی دکھایا گیا ٹی ون انٹرول پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ جو پہلا والا فلپ ہاپ ہے اس کا ایف زیرو آؤٹ پٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی ٹی ون پہ چینج نہیں ہو رہا تھوڑی دیر کے بعد ہو رہا ہے یہ اس کے پروپگیشن ڈیلے کی وجہ سے اسی طرح اگر ٹی ٹو انٹرول پہ دیکھیں جب ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ایف زیرو آؤٹ پٹ پہ اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایف ون آؤٹ پٹ پہ بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے لو ٹو ہائی یہ بھی پروپگیشن ڈیلے کی وجہ سے اگر آپ ٹی فور سے لے کے ٹی سیون انٹرول پہ دیکھیں تو ٹی فور انٹرول پہ کلاک ان پٹ جو ہے پہلے فلپ فلپ کا ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پہلے فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہائی ٹو لو چینج ہو رہا ہے ٹی فائیو انٹرول میں پروپیگیشن ڈیلے کی وجہ سے اس کے چینج ہونے کی وجہ سے فلپ فلپ ٹو جو ہے اس کا ایف ون آؤٹ پٹ وہ بھی ہائی ٹو لو چینج ہو رہا ہے اور یہ تھوڑی ڈیلے کے بعد ہو رہا ہے پروپیگیشن ڈیلے جو ہے ٹی فائیو اور ٹی سکس انٹرول کے برابر ہے اور تیسرا جو فلپ فلوپ ہے اس کا بھی آؤٹ پٹ لو سے ہائی چینج ہو رہا ہے جب اس کو ایک کلاک ان پٹ مل رہا ہے signal high to low transaction T six پہ سو آؤٹ پٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے ٹی سیون انٹرول پہ سو so, اگر اس کو آپ دیکھا دیکھا جائے ٹی فور پہ کلاک ان پٹ آیا اور فائنل جو آؤٹ پٹ ہے ایف ٹو آؤٹ پٹ پہ وہ چینج ہو رہا ہے ٹی سیون پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پروپیگیشن ڈیلے کے بعد ادھر جو ہے کلاک فریکوینسی جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے ایک کلاک سائیکل جو ہے ٹی ون سے لے کے ٹی ٹو تک چل رہا ہے یہ ٹائم پیریڈ بہت بڑا ہے پروپیگیشن ڈیلے سے تو اس سرکٹ کے آؤٹ پٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا پراپرلی کام کرے گا یہ دوسرا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں جس میں جو پروپیگیشن ڈیلے ہے وہ برابر ہے half the clock cycle that means آپ نے کلاک سائیکل کی فریکوینسی بڑھا دی ہے سو so اس کا مطلب ہے propagation delay as compare to the clock frequency وہ بڑھ گیا اب ٹی ون انٹرول پہ دیکھیں ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوئی ایف زیرو آؤٹ پٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے پروپیکیشن ڈیلے کے بعد جو بیچ میں مڈل میں ہو رہا ہے جب ہائی لو سے ہائی ہو رہا ہے ٹی ون انٹرول کے بعد اسی طرح اگر آپ ٹی ٹو ٹائم انٹرول پہ دیکھیں ہائی ٹو لو ٹرانزیشن پہ فورن ہی F nought output toggle نہیں کر رہا وہ بیچ میں جا کے ٹاگل کر رہا ہے اسی طرح ٹی تھری انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں جو پہلا والا فلپ فلوپ ہے ایف ناٹ کا آؤٹ پٹ وہ ہائی سے لو چینج ہوا ہے جس کی وجہ سے ایف ون آؤٹ پٹ پہ لو سے ہائی چینج ہونا چاہیے اب یہ لو سے ہائی چینج جو ہے امیجیٹلی نظر نہیں آ رہا وہ پروپیگیشن ڈیلے کے بعد ٹی تھری انٹرول پہ ہو رہا ہے سو ٹی ٹو سے لے کے ٹی تھری جو ہے یہ پروپیگیشن ڈیلے ہے ٹی فور سے لے کے اب تک اگر دیکھیں ٹی فور میں ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے پہلے والے فلپ فلپ ہے جس کی وجہ سے اس کا آؤٹ آؤٹ پٹ پٹ جو ہے ہے ناٹ وہ چینج ہو رہا ہائی سے لو ٹی اے انٹرول پہ اب اس وجہ سے جو چینج ہوا high to low transaction F one output بھی چینج ہوگا ہائی ٹو لو ہوگا اب یہ ہائی ٹو لو جو ہے ٹی فائیو انٹرول پہ جا کے ہو رہا ہے اب یہ کیونکہ آؤٹ پٹ جو ہے ایف ون یہ کنیکٹڈ ہے تیسرے والے فلپ فلپ کے کلاک ان پٹ کے ساتھ ادھر جب ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوگا ٹی فائیو پہ تو تیسرے والا فلپ جو ہے اس کا F two output change ہو جائے گا زیرو سے ون اور یہ چینج ہو رہا ہے ٹی بی انٹرول پہ سو ٹی فور سے لے کے ٹی بی انٹرول جو ہے اس کو اگر میئر کریں یہ one and half clock cycle ہے اس کی وجہ سے سرکٹ کی پرفارمنس پہ کیا افیکٹ ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں فنکشن ٹیبل سے انٹرول ٹی ون تک تینوں آؤٹ پٹ زیرو ہیں سو فنکشن ڈائگرام میں بھی F zero F one F two جو ہیں زیرو زیرو زیرو دکھائے گئے انٹرول ٹی ون سے لے کے ٹی ٹو تک پہلے ہاف میں تو تینوں آؤٹ پٹ زیرو ہیں پر دوسرے ہاف میں F nought output one ہو گیا سو so اس کو ہم اس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ کلاک پلس ٹو جب ملی تو اس وقت F two F one zero zero ہے ایف ناٹ جو ہے وہ ون ہے اس طرح interval T two and T three پہ دیکھیں تو ایف زیرو جو ہے وہ زیرو ہو گیا ہوا ہے ایف ون ٹی تھری پہ ون ہونے والا ہے اور ایف ٹو جو ہے وہ زیرو ہے ایف ون کو کیونکہ وہ ون ہونے والا ہے تو ہم اس کو ریزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ون ہو گیا ہے سو ٹی تھری انٹرول پہ آپ کو جو کاؤنٹ ویلو مل رہی ہے ایف ٹو زیرو مل رہی ہے ایف ون ون مل رہا ہے اینڈ ایف زیرو زیرو مل رہا ہے ٹی فور انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں ایف زیرو ون ہے ایف ون ون ہے اور ایف ٹو زیرو ہے سو جو کلاک پلس فور ہے اس پہ زیرو ون ون کاؤنٹ مل رہا ہے اب ٹی فائیو پہ اگر آپ دیکھیں ایف زیرو زیرو ہے ایف ون جو ہے وہ ون ہے اور ایف ٹو زیرو ہے اب ویسے تو ٹائم انٹرول ٹی فائیو پہ کاؤنٹ اپ ہو کے فائیو ہو جانا چاہیے پر ادھر جو کاؤنٹ نظر آ رہا ہے وہ ٹو نظر آ رہا ہے اسی طرح ٹی سکس پہ اگر آپ دیکھیں ایف زیرو ون ہے ایف ون زیرو ہے اور ایف ٹو ون ہے سو اس فریکوینسی کی وجہ سے کلاک فریکوینسی کے بڑھانے کی وجہ سے جو کاؤنٹر سرکٹ ہے وہ پراپرلی کام نہیں کر رہا ابھی ہم نے اے سی کاؤنٹر دیکھا جس میں پروپوگیشن ڈیلے کو کنسیڈر کیا گیا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر فریکوینسی آپ بڑھا دیں تو فلپ فلاپ جو ہے جو کاؤنٹر ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا شروع میں جب ہم نے پیرامیٹرز کی آپریشنل پیرامیٹرز کی بات کی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر فلپ فلاپ جو ہے ایک خاص میکسیمم فریکوینسی تک آپریٹ کر سکتا ہے اگر اس سے زیادہ آپ جائیں گے تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گا وہ اسی وجہ سے کہ پروپگیشن ڈیلے جو ہے وہ بڑھ گیا ہے as compare to the input clock frequency آئیے بات کرتے ہیں ایک جنرل پرپز کاؤنٹر ہے وہ کیسے بنانا ہے ادھر تو ہم نے بات کی تھی three bit counter four bit counter کیسے بنائیں گے فائیو بٹ کاؤنٹر کیسے بنائیں گے یا آپ نے تھرٹی تک کاؤنٹ کرنا ہے یا ٹوینٹی تک کاؤنٹ کرنا ہے تو کتنے فلپ فلپس استعمال ہوں گے basically using these flip flops ہم ماڈ اینڈ کاؤنٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں ماڈ مینس ماڈیولس ماڈیولس کا مطلب ہے کتنے یونیک اسٹیٹس ہو سکتے ہیں سو ہم اگر کہتے ہیں کہ ماڈیولس 16 یا ماڈ 16 کاؤنٹر بنانا ہے تو اس کے 16 یونیک اسٹیٹس ہو سکتے ہیں اب 16 یونیک اسٹیٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنے فلپ فلپلوپس چاہیے بیسکلی اس کا بڑا سیدھا سادہ ہے modulus two two two raise power N so sixteen modulus اگر آپ نے کاؤنٹر بنانا ہے so two raise to power N N ہو جائے گا فور دیٹ مینس چار فلپ فلپس یوز کریں گے چار فلپ فلپس کو یوز کرتے ہوئے جب آپ کاؤنٹر بنائیں گے تو سکسٹین ڈفرنٹ اسٹیٹ تک وہ کاؤنٹ کرے گا زیرو زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون ون تک اسی طرح اگر آپ نے ماڈیولس ایٹ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھری فلپ فلپلاپس چاہیے ہوں گے آپس میں کونیکٹ کر دیں گے وہ زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون تک کاؤنٹ کرے گا اب ضروری نہیں ہے کہ ماڈلس ایٹ ہو یا ماڈلس سکسٹین ہو جیسا کہ ایک ڈیکٹ کاؤنٹر ہوتا ہے ڈیکٹ کاؤنٹر جو ہے بیسکلی اس میں دس اسٹیٹس ہوں گی زیرو زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون زیرو زیرو ون تک کاؤنٹ کرے گا جو بقایا اسٹیٹس ہیں ten eleven twelve thirteen fourteen and fifteen وہ کاؤنٹر کاؤنٹ نہیں کرے گا دیٹ مینس جب آخری اسٹیٹ پہ پہنچے گا وہ واپس زیرو زیرو زیرو زیرو پہ ریسیٹ ہو جائے گا ادھر سے آگے سے دوبارہ سے کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائے گا اب یہ جو ماڈلس این کاؤنٹر ہے یا ڈیکٹ کاؤنٹر uh, ہے یہ ہم کیسے بنائیں گے بیسکلی وہ جو کلیئر uh, اے ان کو ہم نے یوز کرنا ہے سرکٹ ڈائگرام اس کا اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے تھری بیڈ کاؤنٹر کا بنایا تھا uh, جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے لیٹ سے ہم ڈیکٹ کاؤنٹر بنانا چاہ رہے ہیں one zero zero one state آ گئی اب اس کے بعد ہم زیرو پہ ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سو ہم ایک کمبینیشنل سرکٹ بنائیں گے جو اسٹیٹ کو چیک کرے گا اگر یہ اسٹیٹ ہم اس تک پہنچ گئے ہیں کاؤنٹر نے کاؤنٹ کر لیا ہے تو جو کمبنیشن سرکٹ کا آؤٹ پٹ ہے وہ کونیکٹ ہوگا سارے کلیئر ان پٹ کے ساتھ سو جو ہی وہ اسٹیٹ پہنچی سارے فلپ فلپ ریسیٹ ہو جائیں گے نیکسٹ جو کلاک پلس آئے گا ادھر سے آگے کاؤنٹ کرنا شروع کر دے گا آئیے ہم دیکھتے ہیں دو ایگزامپلس پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ایک ماڈلس 5 یا ماڈلس 6 کاؤنٹر ہے تین فلپ فلپس کی مدد سے ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا اس کے بعد ہم ڈیکٹ کاؤنٹر کو دیکھیں گے جو ادھر ڈایاگرام دکھایا گیا یہ ایک ماڈ 6 کاؤنٹر کا سرکٹ ڈایاگرام ہے ماڈ 6 کاؤنٹر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بیسکلی تین جے کے فلپ فلپس چاہیے ساری اسٹیٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا ماڈ 6 کا مطلب ہے چھ ڈفرنٹ یونیک اسٹیٹس کاؤنٹ کرے گا زیرو سے لے کے فائیو تک چھٹی اسٹیٹ پہ وہ دوبارہ سے ریسٹ ہو جائے گا کنیکشن اس کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ سمپل سا ہے تینوں جو فلپ فلاپس ہیں ان کے جے کے ان پٹس جو ہیں پرماننٹلی ون پہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں جو آؤٹ پٹس ہیں ان تینوں کے وہ دوسرے کے اگلے والے کے فلپ شاپ کے کلاک ان پٹ پہ کنیکٹ ہیں سو so, پہلا والا جو فلپ شاپ ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے دوسرے والے کے کلاک ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح جو دوسرا والا فلپ شاپ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے تیسرے کے کلاک ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پہلا والا جو فلپ شاپ ہے اس کو آپ ڈائریکٹلی کلاک سگنل اپلائی کر رہے ہیں ادھر آپ کو کلیئر جو اے سنگونس ان پٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جس کے جس کے ساتھ ایک کنیکشن کیا ہوا ہے بیسکلی اگر سرکٹ ڈائگرام کو دیکھیں ایک نینڈ گیٹ ہم نے یوز کیا نینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو اس وقت ہوگا جب دونوں ان پٹس ون ہوں گے اب دونوں ان پٹس ون کب ہوں گے جب ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہوگا اور F two output one ہوگا so basically F nought F one F two اگر ان پہ ان کے آؤٹ پٹ پہ زیرو ون ون ہو گیا یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے سیونتھ اسٹیٹ اب ماڈیولس سکس کاؤنٹر ہے that means zero zero zero سے لے کے ون زیرو ون تک کاؤنٹ کرنا ہے اگر ون ون زیرو ہے تو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ساتویں اسٹیٹ جو کہ اس کاؤنٹر کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے so F one F two one one ہو گیا جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ اس کا زیرو ہو گیا تینوں جو فلپ فلپس ہیں وہ کلیئر ہو گئے سو ایف ناٹ کے آؤٹ پٹ پہ زیرو آ گیا ایف ون کے آؤٹ پٹ پہ زیرو آ گیا اور ایف ٹو کے آؤٹ پٹ پہ زیرو آ گیا آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام کی مدد سے ادھر جو آپ کو ٹائمنگ ڈائگرام دکھایا گیا ماڈ سکس کاؤنٹر کا اس میں پروپوگیشن ڈیلے کو ہم نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے ہم ریزیوم کر رہے ہیں کہ وہ بہت کم ہے as compare to the clock cycle so T one interval پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے لو سے ہائی ہو رہا ہے ایف ون اور ایف ٹو آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا اسی طرح ٹی ٹو انٹرول پہ کلاک کے ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ ایف ناٹ جو ہے وہ ہائی سے لو ہو رہا ہے اور ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ لو سے ہائی ہو رہا ہے ایف ٹو آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ٹی تھری ٹرانزیکشن پہ F nought output one پہ جا رہا ہے زیرو سے ون پہ جا رہا ہے ایف ون پہ کوئی چینج نہیں آیا اور ایف ٹو کے آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں آیا ٹی فور انٹرول پہ high to low transaction clock کے ایف ناٹ آؤٹ پٹ بھی چینج ہو رہا ہے ایف ون بھی چینج ہو رہا ہے اور ایف ٹو بھی چینج ہو رہا ہے اسی طرح اگر آپ ٹی سکس انٹرول پہ دیکھیں اگر ٹی ون سے لے کے ٹی سکس انٹرول تک آپ کے پاس چھ اسٹیٹس آ گئی ہیں ٹی ون انٹرول تک زیرو زیرو زیرو ہے ٹی ٹو تک زیرو زیرو ون ہے اسی طرح two three four and five so interval T six سے پہلے ایف ناٹ ون ہے ایف ون زیرو ہے اور ایف ٹو ون ہے یہ چھٹی اسٹیٹ ریپرزینٹ کر رہی ہے اب ٹی سکس انٹرول کے بعد کلاک کے ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہائی سے لو ہو رہا ہے ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہائی پہ جا رہا ہے اسی طرح ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ ہائی پہ رہ رہا ہے اب کیونکہ ایف ون آؤٹ پٹ اور ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ نین گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے سو نین گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے زیرو ہو جائے گا اب نین گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اے کلیئر ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے سو اس کا مطلب ہے ٹی سکس کے تھوڑی دیر بعد جو تینوں فلپ شاپس ہیں وہ ریسیٹ ہو گئے ہیں زیرو زیرو زیرو اسٹیٹ پہ چلے گئے سو ٹی سیون انٹرول پہ آپ کو F zero F one F two جو ہیں وہ زیرو زیرو زیرو پہ نظر آ رہے ہیں اب کیونکہ کاؤنٹر پہ کنٹینیوسلی ہم کلاک پر اپلائی کر رہے ہیں سو ٹی سیون انٹرول کے بعد ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوئی کلاک پہ جس کی وجہ سے F nought output one ہو گیا ایف ناٹ میں کوئی چینج نہیں ہوا ایف ٹو پہ کوئی چینج نہیں ہوا سو so اس کا مطلب ہے یہ جو کاؤنٹر ہے یہ دوبارہ سے کاؤنٹ کرنا شروع ہو گیا اسی طرح جب یہ فائیو پہ پہنچے گا ون زیرو ون اور اس کے بعد جو ہی یہ سکس پہ کاؤنٹ کرے گا ون ون زیرو یہ دوبارہ سے ریسیٹ ہو جائے گا آئیے اب ڈیکٹ کاؤنٹر کو دیکھتے ہیں ڈیکٹ کاؤنٹر کا مطلب ہے یہ دس یونیک اسٹیٹس تک کاؤنٹ کرے گا پہلی جو اسٹیٹ ہے وہ زیرو زیرو زیرو زیرو ہے اور یہ کاؤنٹ کرے گا ون زیرو زیرو ون تک جو نمبر نائن ریپرزینٹ کر رہی ہے سو زیرو سے نائن تک کا مطلب ہے دس اسٹیٹس ہوگی اب اس کو ریسٹ ہو جانا چاہیے جو ہی یہ اگلی اسٹیٹ پہ جاتا ہے that means one zero one zero پہ جیسا کہ آپ سرکٹ ڈائگرام سے نظر آ رہا ہے جو نین گیٹ ہے اس کا ان پٹ پہ F three output connect ہوا ہوا ہے اور F one output connect so جو ہی یہ کاؤنٹ کرتا ہے ایف زیرو زیرو پہ چلا جاتا ہے ایف ون ون پہ چلا جاتا ہے ایف ٹو زیرو پہ چلا جاتا ہے اور ایف تھری ون پہ چلا جاتا ہے یہ جو ہے الیونتھ ریپرزینٹ کر رہا ہے جس پہ اس کو ریسیٹ ہو جانا چاہیے اب دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈایا کی مدد سے کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے اب اگر ڈیکوریٹ کاؤنٹر کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھیں پہلے انٹرول میں ٹی ون میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو زیرو زیرو ہے انٹرول ٹی ٹو میں آؤٹ پٹ جو ہے ون پہ انکریمنٹ ہو گیا اسی طرح انٹرول ٹی تھری میں انکریمنٹ ہو گیا ٹو پہ انٹرول ٹی فور پہ وہ تھری پہ انکریمنٹ ہو گیا اسی طرح یہ انکریمنٹ کرتا ہوا ٹی نائن انٹرول پہ F zero output F one output F two output تینوں زیرو پہ ہیں اور ایف تھری آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون پہ ہے یہ بیسکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے بائنری ایٹ جو نویں اسٹیٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ٹی ٹین انٹرول پہ F naught output one ہو گیا F one output zero ہے F two output zero ہے اور F three output one ہو گیا جو کہ بائنری نائن ریپرزینٹ کر رہا ہے اور یہ دسویں اسٹیٹ ہے اس کاؤنٹر کی اب اس کے بعد جو ہے اس کو ریسٹ ہو جانا چاہیے زیرو زیرو زیرو زیرو پہ اب اگر ٹی ٹین انٹرول کی آپ بات دیکھیں ایف ناٹ وہ ہائی ٹو لو جا رہا ہے ایف ون جو آؤٹ پٹ ہے اس کو لو سے ہائٹ جانا چاہیے سو ٹی ٹین کے بعد ایک شارٹ پلس نظر آ رہی ہے جو آؤٹ پٹ کو ون پہ لے کے جا رہا ہے ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو پہ ہی رہنا چاہیے جیسا کہ ٹائمنگ ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے اور جو انٹرول ہے وہ ہائی پہ ہی رہنا چاہیے اب جو نین گیٹ کو اگر آپ دیکھیں اس میں کیونکہ ایف ون اور ایف تھری جو آؤٹ پٹس ہیں وہ کنیکٹ کیے ہوئے ہیں تو کیونکہ یہ دونوں ون پہ چلے گئے ٹی ٹین انٹرول کے بعد سو آؤٹ پٹ جو ہے نین گیٹ کی وہ زیرو ہو جائے گی اب کیونکہ نین گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ چاروں کلیئر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو امیڈیٹلی چاروں جو فلپ فلپس ہیں وہ ان کے آؤٹ پٹ زیرو پہ چلے جائیں گے سو ٹی ٹین کے انٹرول میں اگر آپ دیکھیں ایف ناٹ تو ویسے ہی زیرو پہ چلا گیا تھا ایف ون جو ہے وہ زیرو پہ جا رہا اور ریسیٹ ہو گیا ایف ٹو ویسے ہی زیرو پہ تھا اور ایف تھری آؤٹ پٹ بھی ون سے زیرو پہ ریسیٹ ہو گیا اب کاؤنٹر پہ کیونکہ کلاک پلس مل رہی ہیں یہ اگین کنٹینیو رہے گا کاؤنٹنگ سو زیرو کے بعد پھر دوبارہ ون پہ کاؤنٹ کرے گا پھر ٹو پہ تھری پہ اور اسی طرح آگے دسویں اسٹیٹ تک پہنچ جائے گا ابھی ہم نے دو ایگزامپلس سنکرونس کاؤنٹر کے ایک ماڈ سکس کاؤنٹر جو چھ اسٹیٹس کاؤنٹ کرتا ہے اور ماڈ ٹین کاؤنٹر جو دس اسٹیٹس کاؤنٹ کر رہا ہے زیرو سے لے کے نائن تک اس کو ڈیکٹ کاؤنٹر بھی کہتے ہیں اب کیونکہ ہم نے جیسے بتایا کاؤنٹر جو ہیں بڑے ایک کامن یوز ہے ہر ڈیجیٹل سرکٹ میں کاؤنٹرز آپ نے امپلیمنٹ کرنے ہیں اب بجائے یہ کہ آپ مختلف آپ فلپ فلاپس لیں جے کے فلپ فلاپس لیں ان کو آپس میں کنیکٹ کریں اور ان کو ریسیٹ کریں نینڈ گیٹس لگائیں آپ کو ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ uh, کی فارم میں بنے بنائیں یہ کاؤنٹرز اویلیبل ہیں ایک جو کامنلی اویلیبل چپ ہے وہ seven four L S nine three A ہے جس میں چار فلپ فلوپس ہیں ان میں سے تین فلپ فلوپس جو ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں in the form of a three bit counter اور ایک جو فلپ فلوپ ہے وہ سیپریٹ ہے اس پرٹیکولر انٹیگریٹڈ سرکٹ کی دو کلاک انپٹس ہیں ایک جو کلاک ان پٹ ہے وہ پہلے والے فلپ فلپ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دوسرا جو کلاک ہے وہ کنیکٹڈ ہے جو دوسرا فلپ فلپ ہے اس کے ان پٹ کے ساتھ سو so, اگر آپ نے چار بٹ کاؤنٹر بنانا ہے کاؤنٹر بنانا ہے تو پہلا والا جو فلپ فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ دوسرے والے کلاک انپٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اس انٹیگریٹڈ سرکٹ کے چار آؤٹ پٹس مل رہے ہیں Q zero Q one Q two Q three جو ہیں چار آؤٹ پٹ فلپ فلپ کے چار فلپ فلپ کے اب اگر آپ نے موڈ سکسٹین کاؤنٹر نہیں بنانا آپ نے لت سے موڈ ٹین کاؤنٹر بنانا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ فلپ شاپس کو ریسیٹ کرنا ہوگا اب اس چپ میں دو ریسیٹ پنز بھی اویلیبل ہیں جس کے تھرو آپ پورے سرکٹ کو ریسیٹ کر سکتے ہیں اس میں آئیے اس انٹیگریٹ سرکٹ کو اپلائی کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اس سے ڈفرنٹ کاؤنٹرز بناتے ہیں اس سرکٹ کی مدد سے ہم دو جو ہیں آئی سیز کونیکٹ کر کے ایک بڑا کاؤنٹر بھی بنا سکتے ہیں سو so, آئیے ڈفرنٹ ایگزامپلس دیکھیں ڈائگرام میں 74LS93A four L S nine کا انٹرنل سرکٹ ڈائگرام دکھایا گیا جیسے ہم نے پہلے بتایا اس میں چار فلپ فلپس ہیں پہلا جو فلپ فلپ ہے وہ باقی فلپ فلپ سے کنیکٹڈ نہیں ہے اس کی دو پنز آپ کو اویلیبل ہیں ایک کلاک اے جو اس کے کلاک ان پٹ پہ کنیکٹڈ ہے اور کیو زیرو آؤٹ پٹ جو اس کے آؤٹ پٹ سے آپ کو اویلیبل ہے جو باقی تین فلپ فلپس ہیں flip flop two three and four وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں in the form of a three bit counter ان کے جے اور کے ان پٹس چاروں فلپ فلپس کے ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو دوسرا فلپ فلاپ ہے اس کا جو کلاک ان پٹ ہے وہ کلاک بی سے آ رہا ہے اور اسی طرح جو فلپ فلپ تھری ہے ان کا جو کلاک ہے فلپ فلپ ٹو اور فلپ فلپ تھری سے آ رہا ہے اس سرکٹ کے چار آؤٹ پٹس ہیں ایک تو کیو زیرو جو پہلے فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ ہے اور باقی جو ہے Q one Q two Q three Q three وہ باقی تین فلپ فلپس کا ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا اس سرکٹ کو آپ ریسیٹ کر سکتے ہیں لت سے اگر آپ نے موڈ فائیو کاؤنٹر بنانا ہے یا موڈ سکس بنانا ہے یا موڈ ٹین بنانا ہے تو ریسیٹ کیسے کریں گے بیسکلی آپ کو اگین دو پنس اویلیبل ہیں R zero one and R zero two یہ انٹرنلی ایک نین گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور نین گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کلیئر ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so, جو بھی کاؤنٹر بنانا ہے اگر ریسیٹ کرنا ہے وہ آپ آر زیرو ون اور آر زیرو ٹو کی مدد سے کر سکتے ہیں آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ seven four L S nine three A کو ایز موڈ سکسٹین کاؤنٹر کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں موڈ سکسٹین کاؤنٹر میں آپ کو چار فلپ فلپس چاہیے تو اس کا مطلب یہ کاؤنٹ کرے گا zero zero zero zero state سے لے کے one one one one state تک سو چار فلپ فلپ کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے جو کلاک بی سگنل ہے وہ آپ کیو زیرو کے ساتھ کنیکٹ کر دیں جو پہلا فلپ فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے دوسرے فلپ فلپ کے کلاک ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جو مین کلاک سگنل ہے وہ آپ اپلائی کریں گے کلاک اے ان پٹ پہ جو R zero one input ہے اور R zero two input ہے اس کو آپ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں اسی لیے آپ نے دونوں کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا دیٹ مینس نینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ پرمانٹلی ون کر دیا so that means flip flops جو چاروں ہیں وہ کبھی بھی ریسٹ نہیں ہوں گے سو جو ہی یہ کاؤنٹر آخری state one one one one پہ پہنچتا ہے یہ automatically state zero zero zero zero پہ آ جائے گا اب دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں اسی آئی سی کو کنفیگر کر رہے ہیں as a decade counter decade counter اگر آپ کو یاد ہو جب اسٹیٹ 1010 پہ پہنچتا ہے اس وقت یہ ریسیٹ ہو جانا چاہیے سو so, جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیو زیرو آؤٹ پٹ ہم نے کلاک بی کے ساتھ کنیکٹ کر دیے تو چاروں جو فلپ فلپس ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں جو مین کلاک سگنل ہے وہ کلاک اے سے اپلائی ہو رہا ہے اب جو کیو تھری آؤٹ پٹ اور کیو ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہم نے کنیکٹ کر دیے آر زیرو ون اور آر زیرو ٹو کے ساتھ اب کیو ون پہ اور کیو تھری پہ جو ہی ون ون ہو جائے گا یہ سرکٹ ریسیٹ کر جائے گا اور zero zero zero zero state پہ پہنچ جائے گا آخری جو ہم ایگزامپل دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دو جو seven four L S nine three A circuits ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں اور ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں فریکوینسی ڈیوائڈر جو کہ ان پٹ فریکوینسی کو ڈیوائڈ بائی ففٹی کر رہا ہے جو پہلا والا لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو انٹیگریٹڈ سرکٹ نظر آ رہا ہے وہ بیسکلی ڈیوائڈ بائی ٹین کر رہا ہے بیسکلی ایک ڈیکٹ کاؤنٹر کے طور پہ کنفیگر کیا ہے سو کلاک اے پہ جو بھی فریکوینسی ہوگی کیو تھری آؤٹ پٹ پہ وہ ڈیوائڈ بائی ٹین ہو کے آپ کو ملے گی اس کے بعد جو دوسرا والا seven four L S nine three A ہے اس کو ہم نے کنفیگر کیا ہے ڈیوائڈ بائی فائیو جیسے کہ نظر آ رہا ہے آپ کو پہلا والا فلپ فلوپ اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو باقی تین فلپ فلوپس ہیں ان کو یوز کیا ہوا ہے اسی لیے جو کیو تھری کا آؤٹ پٹ ہے وہ کلاک بی ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اب جب یہ اسٹیٹ 5 پہ پہنچے گا کیو تھری ون ہو جائے گا اور کیو ون بھی ون ہو جائے گا اس وقت اس کو ریسٹ ہو جانا چاہیے سو کیو ون آؤٹ پٹ اور تھری آؤٹ پٹ جو وہ آر زیرو ٹو کے ساتھ کنیکٹ کر دیے اب کیو تھری جو ہے دوسرے والا seven four L nine three A کا آؤٹ پٹ جو ہے اس پہ اگر آپ فریکوینسی میئر کریں وہ کلاک اے جو ہے پہلا والا جو چپ ہے اس کی ان پٹ فریکوینسی اور اس کی آؤٹ پٹ فریکوینسی میں ففٹی کا فرق ہے so basically input frequency کو ڈیوائڈ بائی ففٹی کر رہی ہے آج ہم نے اے سیکونس کاؤنٹرس پہ ڈسکشن کی سیکونس کاؤنٹرس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکشن شروع کریں گے اپنا خیال رکھیے گا دوبارہ ملیں گے خدا حافظ السلام علیکم